إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم تھوڑے سے قریب آئیں بہت بڑا مجمع پیچھے دھوپ میں کھڑا ہے آگے آ جائیں اگر آپ آگے آؤ گے پچھلے کو جگہ ملے گی آگے تھوڑی تھوڑی جگہ ملے Thank you. بیٹھ جائے شور نہ کریں اور بیٹھ جائیں بزرگان محترم میں نے جو قرآن کریم کے سی صورت سورت ہے بس اس صورت کا مختصر ترجمہ اور اس کی مختصر تفصیل ذکر کر یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے جس کو اکثر ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں وقبہ سے لے کر الحمد شریف تک کی جتنی صورتیں ہیں اس کو ہم اپنی ہر رکعت میں ہر نماز میں پڑھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ آج تک ہمیں ان صورتوں کا معنی اور ترجمہ بھی معلوم ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں قرآن پڑھنے میں لذت بھی نہیں آتی اس لیے کہ جب اس کا معنی ہی نہیں معلوم تو لذت کیسے آئے گی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن ایک خط ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے نام پر یہ خط ہے اور میرے محبوب کا خط آتا ہے اور میں اس کی زبان نہیں جانتا تو میں دسیوں کے پاس لے کر جاتا ہوں کہ اس کا مضمون سمجھا دو دنیا کے محبوب کے خط کو سمجھنے کے لیے دسیوں کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارا وہ کیسا محبوب ہے کہ اس کا قرآن سمجھنے کے لیے ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کتنا بڑا المیہ ہے افسوس اسی لیے مولانا جو ابھی کہہ رہے تھے اہل اللہ سے تعلق اللہ والوں سے تعلق علماء صالحین سے تعلق نیک لوگوں سے دوستی قرآن کریم میں ایک آیت ہے جب مقصد بیان کر رہے تھے تو میرا ذہن اس مضمون کی طرف چلا گیا حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی صاحب نے سوال کیا فمال نام ان شاء ولا صدیق حمید ہمارے لیے کوئی سفارشی نظر نہیں آتا اور کوئی گرم گرم دوست نظر نہیں آتا جس کو ہم جگری دوست کہتے ہیں قریبی دوست کہتے ہیں تو حضرت حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت یہ نظارہ کب ہوگا یعنی یہ جو قرآن جو بیان کر رہا ہے یہ نظارہ کب ہوگا تو حضرت حسن نے فرمایا کہ یوم القیامہ قیامت کے دن جب انسان جہنم میں یا حشر میں ہوگا تو یوں کہے گا کہ میرا کوئی سفارشی بھی نظر نہیں آتا اور وہ دنیا میں بہت کھانے والے دوست تھے وہ بھی تو نظر نہیں آ رہے جو دسترخانوں پر پیسوں کے لیے پیچھے پیچھے دوڑتے رہتے تھے آج تو کوئی نظر نہیں آتا فرمایا یہ منظر قیامت کا ہے پھر حضرت حسن نے ایک روایت سنائی جس کو امام المحدثین امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا پھر اللہ سے یوں کہے گا میرے مالک میرے اللہ میرا فلاں دوست تھا وہ دنیا میں میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں لایا تھا میں نے اس کو سمجھایا تھا وہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ تیرے دین کے کام کرتا تھا اللہ وہ مجھے جنت میں نظر نہیں آ رہا ہے اللہ کہے گا وہ جہنم میں پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ واقعتاً تیرے ساتھ نماز پڑھتا تھا کہا جی رب کریم میں نے خود اس کو دعوت دی تھی میں نے اس کے لیے دوستی کی تھی کہ وہ نمازی بن جائے وہ دیندار بن جائے ہم تعالیٰ فرمائیں گے تیری اس نیک دوستی کی وجہ سے میں تیری سفارش کو قبول کرتا ہوں جب اس کو نکال کر لیا میں اسے جنت ادا کرتا ہوں اب دیکھیں اچھی دوستی صالحین کی صحبت نیکوں کی صحبت ہمیں کیسے کام دیتی ابن قیم رحمت اللہ علیہ میرے بھائی آپ کیا جانو ابن قیم کون تھا وہ ایک محدث تھا وہ ایک مفسر تھا بہت بڑا آدمی اس کے اعلام الموقعین تم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا کہ یہ کیا بلا ہے اعلام الموقعین کو سمجھنے کے لیے علماء حیران و پریشان ہیں ان کی زیادہ معاد کو سمجھنا ایک مستقل کام ہے اتنی زیادہ کتابوں کا مصنف محدث مفسر اور وہ اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ یوں کہہ رہا ہے دیکھو میں نے تمہیں کچھ قرآن اور حدیث پڑھایا ہے میں نے کچھ تمہیں دین کی باتیں بتائی ہے اگر تمہاری مغفرت ہو جائے اور کل قیامت پہ تم جنت میں چلے جاؤ اور تمہیں میں نظر نہ آؤں تو میری سفارش کر کے مجھے جہنم سے نکال اتنا بڑا محدث رہا ہے مجھے میری دو نمازوں پر غرور ہو جاتا ہے مجھے میرے دو مسلوں پر غرور ہو جاتا ہے مجھے میری تھوڑی سی عبادت پر غرور ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی بن گیا میں بہت بڑا عبادت گزار بن گیا نہیں میرے بھائیوں آخری دم تک اس اللہ کو راضی کرتے رہو میرا اللہ آخری سجدے پر بھی اگر یوں کہہ دے جب میں نے تجھ کو معاف کر دیا میرا پار ہو جائے اس کے لیے پیشانی رگڑتے رہو چلتے رہو دوڑتے رہو دین کا کام کرتے رہو دیکھو صالحین کی صحبت پر ایک بات مجھے یاد آئی حدیث تو آپ نے ابھی سن لی کہ عطر بیچنے والوں کے پاس بیٹھو گے کم سے کم خوشبو تو ضرور ملے گی اور دھونی دھننے والوں کے پاس بیٹھو گے خود بخود دھویں تمہارے کپڑوں کو کالے کر دیں گے صلاح کا ایک شہر ہے صالحین کا ایک شعر ہے وحب الصالحین ونست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح وحب الصالحین ونست منہم فرمایا میں نیک تو نہیں ہوں میں صالح تو نہیں ہوں لیکن صالحین سے محبت ضرور کرتا ہوں اللہ والوں سے محبت ضرور کرتا ہوں لعل اللہ یرزقنی صلاح شاید ان کی صحبت کی وجہ سے اللہ مجھے بھی نصیب فرما اللہ والوں کی دوستی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے ہمارے حکیم الامت حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر کو تھوڑا سا بدل دیا اور حضرت نے فرمایا العقلی نولس تم ان انہوں اوہب تم ان ہو لہن اللہ اور مطلب یہ بیان کیا کہ دیکھو ہمارا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں ہے تو کبھی ہم مفتی صاحب کے پاس لے گئے مفتی صاحب کو تعویذ دے دو بچہ کھاتا نہیں ہے کبھی مول صاحب کے پاس لے گئے پانی پھونک دو میرا بچہ کھاتا ہی نہیں ہے تو جو بچہ کھاتا نہیں ہے تو بڑے برے کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جو کھانے والے بچے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اس کو بکھا دو ان کی صحبت مل جائے گی وہ بچے کھاتے ہیں تو یہ بچہ بھی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دے گا سیکھ جائے گا حضرت تھانوی نے اس کی طرف اشارہ فرمایا میں کھانے والوں میں سے نہیں ہوں لیکن جو کھاتے ہیں ان سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی کھانے کا طریقہ سکھا دے لیکن یہ دنیا کا کھانا مراد نہیں دین کا کھانا شریعت کا کھانا سنت رسول کا کھانا یہ مراد ہے یعنی صالحین کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ ہمیں یہ نصیب کرتا ہے تو بھائی ہمیں قرآن کریم کو یہ مدارس جو ہے نا یہ ایسے ہی دیواریں کھڑی نہیں کر دی جاتی ہے یہ ایسے ہی مسئلہ نہیں ہے یہ بچہ جو ابھی ناچ پڑھا آپ بتائیے یہ مدرسے میں آیا ہوگا تو یہ کچھ جانتا ہوگا پڑھنا یہ تو زیرو ہوگا اسے تو کچھ پتا بھی نہیں ہوگا اس کو تو اپنی حقیقت سے بھی آسنا ہی نہیں ہوگی یہ کچھ واقف بھی نہیں ہوگا ان پر محنت کی ان علماء نے ان اساتذہ نے اور ان کو زیرو سے ہیرو بنایا ان کو کھڑا کیا اور ابھی لوگ انعام دے رہے تھے تو میرے دل میں ایک بات آئی میں نے میرے دل میں کہا اے اللہ یہاں تیرا نام لوگوں کو بلوانے پر تو دنیا قدموں میں ڈال رہا ہے حقیقت میں دل سے یاد کریں گے تو جنت قدموں میں نہیں ڈال دے گا یقیناً ڈال دے گا وہ اللہ یقیناً وہ اللہ ڈال دے گا شرط یہ ہے کہ ہم اس ہم اس اللہ سے بہت دور ہو گئے وہ بڑا بڑا رحمت والا رب ہے بہت رحمت والا رب ہے باطل طاقتیں اپنی جگہ محنت کرتی ہے ہر دور میں کرتی ہے دور نبوت سے کرتی چلی آئی ہے تو حضور کے خلاف کیا پرو پیغندے نہیں ہوئے مسجد زرار بھی انہوں نے بنائی وہ مسجد نہیں تھی وہ حقیقت میں نبی کے خلاف سازش گاہ تھی جہاں حضور کے خلاف پیدرے بننے والے تھے سازشیں ہونے والی تھی ایسی جگہیں بھی حضور کے خلاف بنائی اور حضور کے خلاف بڑے بڑے بنکر بھی کھودے گئے تاکہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں کانتے بھی چھائے گئے وطن سے بے وطن کیا گیا سارے مسائل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اسلام ہے علیہ السلام و یالو ولا یعلا علیہ اسلام بلند رہتا ہے اور میں جبھی جبھی ایک بات کہتا ہوں میں آپ کو بھی کہتا چلوں یاد رکھو کہیں مسلمانوں کو مار پڑ رہی ہے حالات آ رہے ہیں پریشانیاں آ رہی ہے مصیبتیں آ رہی ہے مسلمان پسپا ہو رہا ہے اسلام پسپا نہیں ہو رہا ہے اسلام تو بلند ہے یہ مسلمان وقتی طور پر اور مسلمان پسپا کیوں ہوتا ہے حضرت مبنی شبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسلام کے ماننے والے میں بلندی رکھی ہے لیکن اسلام کے ماننے والے میں جب باطل گھستا ہے تو پھر اس کی پسپائی ہوتی ہے اور باطل میں اللہ نے پسپائی رکھی ہے لیکن ان میں تھوڑا حق آ جاتا ہے تو وہ کچھ ابھرتا ہوا نظر آ جاتا ہے آج کچھ یہی حال ہو گیا کہ ہمارے اندر وہ غلط طریقے جو ہم زبان سے لانت لانت کے الفاظ بولتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دل تو انہیں اخلاق پر چل رہے ہیں سود ہم کھا رہے ہیں جو ہمارا جوان کھیل رہا ہے زنا کے دروازے جوان نے کھولے ہیں شراب کے نشے میں جوان مست ہے حرام کے کام ہم کر رہے ہیں دھوکہ ہم دے رہے ہیں تو صرف زبان پر لانت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم ان اعمال کو نہ چھوڑ دیں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا عرش حوض کوثر اوسط پر لایا جائے گا جب یہ صورت نازل ہوئی اس سورت کے واقعے کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آپ پر جو ہے وہی کی کیفیت شروع ہوئی آپ لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے مسکراتے ہوئے اور فرمایا اللہ نے مجھے یہ صورت عطا فرمائی پھر اس کے بعد آپ نے صحابہ سے پوچھا ہل تعلم مل کوسر تم جانتے ہو کوسر کیا ہے صحابہ کہتے اللہ ہوا رسول عالم ہماری طرح نہیں کہ دو اردو کی کتاب دیکھ کر مفتی صاحب کو مسئلہ بتانے چلے جائیں نہ یہ غلط ہے اللہ ہوا رسول عالم میں یہ کہتا ہوں دو لوئر کی کتاب پڑھ کے کسی لوئر کو کیوں بتانے نہیں جاتے دو ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کے ڈاکٹری کا پیشہ کیوں نہیں شروع کر دیتے ہو اس میں سرٹیفکیٹ چاہیے تو یاد رکھو شریعت میں بھی سرٹیفکیٹ چاہیے اس کے بغیر کسی کو زبان کھولنے کا حق نہیں ہوتا ہے ہم دین کے باپ میں بے قابو نہ بن جائیں دین کے باپ میں دین اتنا سستا نہیں ہے کہ ہم بے قابو بن جائیں اور قرآن حدیث کی جو چاہیں تفصیل کر ڈالیں یہ غلط طریقے صحابہ نے فرمایا اللہ و رسول و عالم تو حضرت نے فرمایا ایک نہر ہے جنت میں ایک نہر ہے جنت میں اور اس کا پانی اللہ لائے گا میدان حشر اور وہاں ایک حوض ہوگا اور پھر حضرت نے فرمایا کہ نہر کوسر اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور اس کے اندر کے کنکر ہیرے اور یاقوت لولو اور مرجان اور اس کے اس کے جو زمین ہوگی فرمایا وہ مشک و زعفران گدلا نہیں ہوگا وہ پانی مشق و زعفران اور اس کا پانی میدان حشر میں لایا جائے گا میرا ممبر بھی وہاں رکھا جائے گا میں اپنے ممبر پر بیٹھوں گا اور میری امت پانی پینے کے لیے آئے گی سب کو پانی پلاؤں گا اس پر پیالے ہوں گے ستاروں کی طرف حضرت فرماتے ہیں ستاروں کی طرف پیالے ہوں گے لائن نہیں لگانی پڑے گی وہ ستاروں کی طرف پیالے ہوں گے فرمایا ایسے وقت میں کچھ لوگ آئیں گے تو فرشتے ان کو دھکے دیں گے نکلو یہاں سے تمہیں پانی نہیں ملے گا نکلو نکلو حضور فرمائیں گے اصحابی میرے ہیں یہ تو آنے دو ان کو میرے ہیں تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ان نقل تدری ماں آدھا اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے اپنی من مرضی کی شریعت بنائی من مرضی کی شریعت جو اچھا لگا اس کے لیے فتوے لے آئے جو اچھا لگا اس کو شریعت بنا لیا اور جو سنت تھا اس کو چھوڑ دیا فرمایا من مرضی کی شریعت بنائی تھی تو حضرت فرماتے پھر میں بھی یہ کہہ دوں گا سخ کر سخ کر دفاع ہو جاؤ دور ہو جاؤ دور ہو جا میں تمہیں پانی نہیں دوں گا حدیث کے الفاظ ہے وہ یو بینی و بین یہ لفظ یوں بتا رہا ہے حافظ ابن حجر نے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ میرے اور ان کے درمیان پردہ کر دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان لوگوں کو نبی کی زیارت سے بھی محروم کر دیا جائے گا یہ حال پردہ نبی کی زیارت سے بھی من مرضی کو شریعت نہ بنا اپنی چاہت کو شریعت نہ بنا یہ تیواری دیواری نے جب ہمارے نبی کے خلاف بولا تو پورے ملک میں جلوس نکلے نکالنا چاہیے تھا ہمیں اپنے غم و غصہ کا اظہار کرنا چاہیے تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے اظہار کی ضرورت تھی پورے ملک میں لیکن میرے بھائیوں وہ پرایا تھا اور پرایوں کا مار اتنا نہیں لگتا ہے میرے نبی کو اتنی کوئی تکلیف اس سے نہیں ہوئی میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہے ہمارے اعمال سے مسلمانوں کے اعمال سے تکلیف ہو رہی ہے کیا ہم نے کبھی نماز چھوڑنے والوں کے خلاف ریلی نکالی کیا ہم نے کبھی سود کھانے والوں کے خلاف ریلی نکالی سود کھانے والے سے متعلق تو قرآن کہتا ہے کہ جو سود کھا رہا ہے وہ یاد رکھ لے اللہ اس کے رسول سے محاربہ کر رہا ہے لڑ رہا ہے اور اللہ اس کے رسول سے محاربہ کرنے والا میرے بھائیوں کامیاب نہیں ہو سکتا یہ کل فیصلہ ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا کیا ان گناہوں کے خلاف کوئی ریلی ہماری نکالی گئی نہیں نکالی ہم نے بلکہ خاموشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان یہ گناہ کرتا جا رہا ہے ہم خاموش ہیں اس کے خلاف اگر کسی نے ریلی نکالی تو ایک شخصیت ہے جو سرزمین ہے جو جو دیوبند کی جانب مشہور ہے اور منسوب ہے اور وہ ہے حضرت ملیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جنہوں نے جماعتوں کی شکلوں میں ریلی کو نکالا ہے یہ ریلی اسی کے خلاف نکل رہی ہے جو نماز نہیں پڑھتے جو سود کھا رہے ہیں جو جوا کھیل رہے ہیں جو شراب پی رہے ہیں جو اللہ کے نبی کو ستا رہے ہیں جو اللہ اللہ کے اعمال کو پامال کر رہے ہیں ان کے خلاف یہ ریلی لیکن یہ ریلی ایسی نہیں ہے جو مقابلہ کرتی ہوئی چلے یہ توازو ان کے ساری آجیزی جھکتی ہوئی مٹاتی ہوئی اپنے آپ کو مٹاتی ہوئی ملی صاحب جب انسانیت کی بات کر رہے تھے کہ مذہب سے ہٹ کر کے انسانیت پر آؤ تو مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا احمد لاد صاحب دامت برکاتون نے مجھے ابھی دو تین مہینہ قبل ہم جب میری ملاقات ہوئی تو مولانا نے عجیب و عجیب واقعات مجھے سنائے اس میں مجھے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے اور سہارنپور کے اسٹیشن پر کھڑے تھے اور حضرت کو پیشاب کا شدید تقاضا ہوا ہماری ٹرین آنے کو پندرہ بیس منٹ کی دیری تھی تو ہم نے کہا کہ حضرت یہ لوکل ٹرین کھڑی ہے اس میں آپ پیشاب سے فارغ ہو جائیں ہماری ٹرین کو بھی دے رہے ہیں اور یہ ٹرین بعد میں جائے گی تو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب اس میں جو پانی بھرا گیا ہے وہ اس میں ٹکٹ لینے والوں کے لیے بھرا گیا ہے میرے لیے نہیں بھرا گیا اب دیکھیں اسے انسانیت کہتے ہیں انسانیت ہم کیسے لوگوں کے پیسوں کو پامال کر دیتے ہیں چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں حرف کر لیتے ہیں کہتے ہیں حکومت کی چوری کرنا جائز ہے کس نے فتوا دیا کہ حکومت کی چوری کرنا جائز ہے بجلی کی چوری کرنا بھی جائز نہیں یہ غلط تم تقریر کر رہے ہو حکومت کی چوری کرنا یہ حکومت کی ساری انسانیت کی چوری کرنا ہوا کتان اس کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے ہمارا اسلام پاک اور صاف ہے ہمارا اسلام وفاداری سکھاتا ہے ہمارا اسلام کتاب سکھاتا ہے ہمارا اسلام ملنا سکھاتا ہے ہمارا اسلام محبت سکھاتا ہے ہمارا اسلام توڑ نہیں سکھاتا جوڑ کے مسائل اور پھر فرمایا کہ ہم بمبئی پہنچے تو حضرت عموماً ایک مکان پر کھانا کھاتے تھے حضرت جی رحمت اللہ علیہ اس مرتبہ صاحب مکان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی اولاد میں دو ایک بچے تھے گھر میں اور تعزیت کے لیے پہنچے تو بچوں نے کہا کہ حضرت کھانا آپ یہیں ہمارے ساتھ کھا لیں تو حضرت نے فرمایا نہیں مجھے آگے سفر ہے سفر کا بہانہ بنا کر حضرت وہاں سے نکل گئے راستوں میں راستے میں ساتھیوں سے کہا جانتے ہو میں نے کیوں کھانا نہیں کھایا پھر فرمایا میں نے اس لیے کھانا نہیں کھایا کہ باپ مر گیا ہے میراث تقسیم نہیں ہوئی ہے مجھے کھانے کی اجازت نہیں ہو سکتی میرے بھائیوں اور یہ اسے انسانیت کہتے ہیں ہمارا علم ہمارے مدارس ہمارے مکاتب ہمارے مراکز ہماری خانقاہیں ہمیں انسانیت بنانا سکھاتی ہے بزرگ بنانا نہیں سکھاتی یاد رکھیے بزرگ بننا آسان ہے جی رحمت اللہ علیہ کا جملہ ہے بزرگ بننا آسان ہے انسان بننا مشکل ہے اور انسان کس کو کہتے ہیں جو اللہ کے حقوق کو بھی پورے کرے اور جو بندوں کے حقوق کو بھی پورے کریں اسے کہا جاتا ہے انسان اور یہ باتیں ہم میں پیدا ہوگی نبی کی عظمت سے جب تک کسی کی عظمت جب تک مفتی صاحب کی عظمت نہیں ہوگی آپ ان کی بات نہیں سنو گے جب تک کسی کی عظمت نہیں ہوگی وہاں تک ہم ان کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے نبی کی عظمت جب تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگی وہاں تک نبی کی باتوں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا میں عظمت پر ایک دو واقعات سناؤں ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی سم المحاضر المدنی جن کی فضائل اعمال ہر مسجد میں پڑھی جا رہی ہے مقبول ترین کتاب ہیں اور ہمارے حضرت فرمایا کہ میرے حضرت نے یعنی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب جوانی میں لکھی اگر برہاپے میں لکھتے تو وہ علوم آتے کہ تم سمجھ بھی نہ پاتے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ آخری دس سال مدینہ شریف تشریف لے گئے اور اس لیے گئے تھے کہ اس زمین میں مر جاؤ نبی کی زمین میں مرنے کے لیے دس سال میں کبھی بھی مواجہت شریفہ میں سلام پڑھنے کبھی نہیں گئے مواجہت شریفہ جانتے ہیں جہاں سے ہم سلام پڑھنے جاتے ہیں یہ مواجہت شریف سلام پڑھنے نہیں گئے پائتی مبارک کی طرف بیٹھتے تھے وہ جگہ اب بند کر دی ان لوگوں نے پاؤں مبارک کی طرف بیٹھتے تھے اور آپ تعجب کرو گے اتنے بڑے بڑھاپے کے باوجود اسد سے لے کر عشاء تک حضرت دو زانو بیٹھے رہتے تھے عبد الشریف پڑھتے رہتے تھے سامنے مواجہ شریفہ میں نہیں جاتے تھے اور وہیں سے سلام پڑھتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے کہ کالے چہرے والا زکریا اپنے نبی کے سامنے جانے کے لائق نہیں رہے ہمارا حال کیا ہے وہاں فوتو لیتے ہیں گویا ہمیں بتانا ہے کہ میں عمرہ کر کے آیا میں حج کر کے آیا جس کی توجہ فوتو میں رہے گی اس کی توجہ نبی پر کہاں جائے گی اور اس کی توجہ نبی پر رہے تو نبی کی توجہ اس پر کہاں ہوگی حدیث شریف میں آتا ہے مشکا شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی قبر مبارک میں حیات ہیں زندہ ہیں ہمارا عقیدہ ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہے جب کبھی کوئی امتی سلام کرتا ہے حضرت اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو گیا سوال پیدا ہوا کہ ابھی تو ہر وقت سلام کرنے والے وہاں چلتے رہتے رات دن تو کیا حضرت ہر وقت اپنے ذکر کو چھوڑ کر کے اس کی طرف متوجہ ہوتے رہیں گے تو پھر آپ کے ذکر کا کیا مسئلہ ہوگا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا حضرت ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے جس کے سلام میں دو صفتیں ہوگی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور وہ دو صفتیں یاد رکھو ایک ہے عشق ایک ہے اخلاص جو عشق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ سلام کرتا ہوگا حضرت کو حضرت اسی کے سلام کا جواب دیں گے باقی جو سلام کرنے والے ہیں ان کو ان کے سلام کا ثواب ملے گا لیکن حضرت کا جواب نہیں ملے گا سلام کا ثواب مل جائے گا ان کو لیکن نبی علیہ السلام کا جواب ان کو نہیں ملے گا تو حضرت شیخ رحمت اللہ علی مواجہت شریفہ میں کبھی نہیں جائے ہمت نہیں ہوتی دو مرتبہ صرف گئے دس سال میں دو مرتبہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ کی پیچھے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھ کر گئے اور ایک مرتبہ حضرت مولانا اسعد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے گئے اور باہر نکل کر دونوں بزرگوں کو یوں کہا میری تو ہمت نہیں ہوتی تھی سامنے آنے کی لیکن تمہارے پیچھے اس لیے آ گیا کہ تم نبی کی اولاد ہو سید تھے دونوں فرمایا تم نبی کی اولاد ہو یقیناً نبی اپنی اولاد کی طرف توجہ کرے گا شاید تمہاری طرف توجہ ہو تمہاری برکت سے سیاہ زکریا پر بھی نظر پڑ جائے یہ ہے عشق یہ ہے محبت یہ ہے عظمت حضرت شیخ اثر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے وہیں پائی تھی مبارک میں اور کسی نے حضرت کے گود میں ایک ریال ڈالا حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کو ایک ریال ڈالا تو حضرت نے وہ ریال اٹھا کر اپنے نواسے ملی شاہد سلمہ کو دے دیا آج بھی ہیں آپ واقعہ پوچھ سکتے ہو ان سے ملی شاہد سلمہ کو دے دیا اور یہ کہا پیارے کمرے پر جا کر واپس کر دیجیے کمرے پر گئے حضرت شیخ نے خود ہی مانگا وہ ریال لاؤ تو ملی شاہد کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا نانا جان ایک ریال بھی مانگ رہے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے اس کی بساط کیا ہے اب نانا جان ایک ریال بھی مانگ رہے ہیں حضرت شیخ نے سوال بھانپ لیا تو حضرت نے فرمایا پیارے میں ریال کا بھوکا نہیں ہوں لیکن یہ ریال میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ جس نے بھی مجھ کو دیا ہے اس نے مجھے میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھ کر دیا مجھے فخر ہے مجھے فخر ہے کہ مجھے میرے نبی کے گلی کا فقیر سمجھا گیا حضرت نے آگے فرمایا ارے مجھے کوئی میرے نبی کے گلی کا کتا بھی سمجھ لے تو مجھے فخر بھائی یہ عظمت ہوگی تو سنت رسول پہ چلنا آسان ہوگا عظمت نہیں ہوگی تو لاکھوں تقریریں دعادار میری ہوتی رہے مفتی صاحب کی ہوتی رہے کوئی اثر نہیں پڑے گا نبی کی عظمت کو اپنی زندگی میں پیدا کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں پیدا کرو اگر اللہ کے نبی کی زندگی آئے گی تو دنیا چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا آخرت قبول کرنا آسان ہو جائے گا دنیا کو دھتکار دینا آسان ہو جائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وسیعت نامہ لکھوا رہے بخاری شریف میں روایت ہے ہر فرد ہر امتی کو چاہیے کہ اس پر ایک یا دو رات بھی ایسی نہ گزرے کہ اس کا وسیعت نامہ لکھا ہوا نہ ہو ورنہ سو انہا غافل اب لوگوں کا وسیعت نامہ لکھا ہوا ہے نہیں اس حدیث سے ہمارا کوئی شکل بھی نہیں جو بھی ہو ہمارے مسائل ہمیں لکھ کر رکھنا چاہیے کل کو اچانک موت آ گئی کس کو لے کس سے لینا ہے کس کو دینا ہے سر قرض پر رہ جائے گا عبادتیں قرض پر بوجھ بن کر کے رہ جائے گی اس لیے ہمیں اپنا وسیعت نامہ لکھ کر رکھنا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وسیعت نامہ لکھوا رہے ہیں اور وسیعت نامے میں اپنے بیٹوں کو ایک وسیعت لکھوائی لا تبھی آخرت کبھی دنیا وبی بھی دنیا بل میرے بیٹے جب کبھی ایسا مسئلہ آ جائے کہ ایک طرف دنیا آ جائے اور ایک طرف دین آ جائے آخرت آ جائے تو یاد رکھ بیٹا دین کا سودا دنیا سے نہ کرنا دنیا کا سودا دین سے کر دینا دین قبول کر لینا دنیا کو چھوڑ دینا لا کبھی آخرت کبھی دنیا آخرت کا سودا دنیا کے مقابلے میں نہ کرنا وہ بھی دنیا بل اور دنیا کا سودا کر لینا آخرت کے مقابلے میں یعنی دنیا چھوڑ دینا اور آخرت کو قبول کر لینا جب ایسا موقع آ جائے ایک طرف میرا دین ہے ایک طرف دولت و دنیا کا دھیر ہے کروڑوں چھوڑنے پڑے میرے بھائیوں چھوڑ دینا لیکن اپنے رب کی خوشنودی کو حاصل کر لینا حرام کا مال نہ لینا چاہے چھوڑنا پڑے چھوڑ دو کھیت لیا ہے چاہے میرے نام پر دستاویز ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا نہیں ہے میرے باپ کا نہیں ہے وہ کروڑوں کا ہو چھوڑ دو خدا پاک کی قسم اس کھیت کے چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ جنت کا وہ کھیت عطا کرے گا کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی زمین نہیں کر سکتی یہ ہے مطلب لا کبھی آخرت قبل دنیا وفی بھی دنیا بل آخر اس نصیحت پر اس وسیعت پر اولاد نے عمل کر لیا حضرت حسین کربلا کے میدان میں ہے لڑنے نہیں گئے تھے لڑنے جاتے تو فوج لے کر جاتے یہ تو صرف فیملی فیملی تھی وہ تو کوفہ جا رہے تھے اہل کوفہ کی دعوت پر اتفاقی مسئلہ پیش آ گیا جمعہ کا دن تھا اور یقین بات دیگر شہادت نوش ہوتی رہی اور جو جو شہادت پی رہا ہے شہادت کا جام پی رہا ہے آپ ہی کی فیملی ہے آپ کی اولاد ہے آپ کے بھائی کی اولاد ہے آپ کی بہنوں کی اولاد ہے آپ کی فیملی کے سارے لوگ ہیں جو جو شہید ہوتے جا رہے ہیں تو حضرت حسین کو اطلاع دی جا رہی ہے شہید ہو گیا شہید ہو گیا تو حضرت کا ایک جملہ ہوتا تھا الحق بے الحق بے شہید ہو گئے جاؤ تم اپنے نانا سے مل جاؤ جاؤ تم اپنے نانا سے مل جاؤ جاؤ تم اپنے نانا سے مل جاؤ اخیر میں حضرت حسین ہیں چند عورتیں ہیں زین العابدین ہیں اور آپ کا بیٹا عبداللہ ہے دو ڈھائی سال کا بیٹا حسین نے سوچا کہ شہادت تو بہرحال لازم ہے لاؤ میں اپنے لام کو ذرا دیکھ ہوں آخری نظر دو ڈھائی سال کے بچے کو لایا گیا آپ کے سامنے اپنے اپنے گود میں بٹھایا اس کو چوما چاہتا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا اس کے بعد یہاں بٹھایا تھا کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ بھی باپ کے سامنے شہید ہو جائے گا ابن مبقد نامی آدمی جو یزید کے لشکر میں تھا اس کی طرف سے تیر آیا سیدھا عبداللہ کے گلے میں لگا وہ وہیں پر دو سال کا بچہ شہید ہو گیا حضرت کے سامنے اپنا لال تو جب خون نکل رہا تھا تو حضرت حسین نے یوں خون لے لیا گلے میں لگا دیا خون یہاں سے فوارا ہوا حضرت نے یوں خون لیا اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے اللہ قربان قبول کر لے میں اپنے معصوم کو بھی تیرے راستے میں بھیج رہا ہوں میں یہاں تمہارے ذہنوں کو دستک دینا چاہتا ہوں وہ حسین اگر یزید کو ایک جملہ کہہ دیتے ایک جملہ اچھا میں بیٹھ کر لیتا ہوں اتنا ہی تو کہہ رہا تھا میں بیٹھ کر لیتا ہوں ارے مصیبت کی حالت میں استراری حالت میں جان جانے کا خطرہ ہو مار پڑنے کا خطرہ ہو تو تو اسلام نے کلمات کفر بولنے کی بھی اجازت دی ہے وقلب ہو مطمئن نمبر ایمان بشرطے کہ تمہارا دل ایمان والا ہونا چاہیے دشمنوں نے پکڑ لیا تمہیں خطرہ یہ ہے کہ یہ مار ڈالے گا وہ کلمات کفر بلوانا چاہتا ہے قرآن کہتا ہے بول لو کلمات کفر اپنی جان کو بچا لو تمہارے دل میں ایمان ہونا چاہیے تو مجبوری کی حالت میں تو کفر کا کلمہ بولنے کی اجازت دی ہے اگر حسین یزید کے بین کو قبول کر لیتے تو کتنی بڑی عزت مل جاتی دولت بھی ملتی عہدہ بھی ملتا یزید عزت کے ساتھ اوپر بھی بٹھا دیتا کیوں آخر اس کو نہیں لیا اس لیے کہ بات کی وسیعت تھی لا تبھی آخرت بل آخرا یہاں بھی آ گیا دنیا بھی آ گئی حضرت نے دنیا کو تھو کر ماری اور دین اور آخرت کو قبول کر کے شہادت کو نوش فرما دیا تو میرے بھائی اگر ہمارے پاس قرآن اور حدیث کی عظمت ہوگی دین کی عظمت ہوگی تو پھر ہمارے لیے قرآن و حدیث پر عمل کرنا نبی کی زندگی پر عمل کرنا قرآن پر عمل کرنا آسان ہوگا کروڑوں چھوڑنا آسان ہوگا مکان چھوڑنا آسان ہوگا زمین چھوڑنا آسان ہوگا میں آپ کو غیر مسلم کا واقعہ بتاؤں میرے قریب کا واقعہ ہے ہمارے قریب ایک کوسمبا بستی ہے وہاں انچاس سال سے ایک غیر مسلم ایک بہت بڑی دکان کے اوپر فائی و فائز تھا یعنی اس میں تھا وہ اپنی دکان چلا رہا تھا اب جس نے دکان دی تھی وہ تو دادا تھا وہ بھی مر گیا اس کا بیٹا آیا وہ بھی مر گیا ابھی اس کا پوتا اس پوتے نے جا کر جو مسلمان ہے اس نے جا کر یوں کہا کہ بھائی یہ جانتے ہیں آپ کہ یہ دکان تو ہماری ہے اور آپ کو ہمارے دادا نے ایک بہت کم کرائے پر دی تھی اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری یہ دکان واپس کر دیں خدا پاک کی قسم میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ کرے اس اس اس کا غیر مسلم کو اللہ ایمان نصیب فرما دے آج اس کو کہا گیا اس نے کہا مجھے تین دن کی مہلت دو میں سامان نکال لیتا ہوں سامان نکالا ایک پیسہ لیے بغیر اس دکان کو حوالے کر دیا یہ غیر مسلم کی اخلاق یہ غیر مسلم ہم مسلمانوں کی یہ ہے ہم کسی کی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم کسی کی زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہم کسی کی پراپرٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور ہم گویا کے اس پر قابض ہو چکے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی کی زمین کو لیا ہے حق تعالی شان ہو سات زمینوں کو گلے کا توک بنا کر کے قیامت میں اس کو پہنائے گا بہت بڑی وعید ہے اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو صاف ستھری رکھیں پاکیزہ رکھیں جیسے ابھی کہا کہ بندے بن کر جیو گندے بن کر نہ جیو بندے بن کر کے جیو ہماری زندگی میں گندگیاں نہیں ہونی چاہیے ہم پاک صاف ہونے چاہیے صاف ستھرے ہونے چاہیے تو بہرحال حضور پاک شاسن نے فرمایا جانتے ہو کوسن کیا ہے فرمایا اللہ رسول عالم فرمایا نہر ہے اور اس کا پانی آئے گا وہاں میدان حشر میں اور میں اس سے پلاؤں گا پھر آگے فرمایا میرے اللہ نے مجھ کو آگے یوں کہا فصل لے لے رب کا ون ہر فرمایا اتنی بڑی نعمت ہم نے تم کو دی کی تو تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارا شکر ادا کرو اور شکر کیا ہے نماز پڑھو اور ہمارے نام پر قربانی کرو چاہے قربانی مال کی ہو چاہے قربانی جان کی ہو چاہے قربانی دولت کی ہو چاہے قربانی جانور کی ہو فرمایا میرے لیے نماز پڑھو اور قربانی پیش کرو میرے بھائیوں یہ جملہ یوں بتا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اطلاحت نہیں آنا چاہیے اور عبادت میں ترقی کرنا چاہیے ہمارا حال یہ ہے غریب ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں مالدار بنتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں حالات میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں دولت آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں نہیں جتنی نعمتیں ہم کو ملے ہم اتنے زیادہ اللہ کے شکر گزار بندے بنے ہم اتنے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں فصل لے لے ہر ان نشانیہ کا حول ابتر فرمایا پیغمبر یہ تیرے دشمن یہ صورت مکی ہے تو مکہ کے اندر نازل ہوئی لیکن شان نزول جو ہے حضرت نے یہاں بہرحال یہ تیرے دشمن جو ہیں یہ عاصب نے وائل اور ابو جال اور ابو اور رتبا شیبہ یہ سارے کے سارے لوگ یوں کہتے ہیں کہ محمد کا نصب بھی ختم ہو جائے گا اور محمد کا نام بھی ختم ہو جائے گا یعنی نہ محمد کا نام باقی رہے گا نہ محمد کا نصب باقی رہے گا اس لیے کہ اس کا تو کوئی مذکر اولاد جیتی ہی نہیں ہے سب مرتے ہی جا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے ہی دشمن ختم ہونے والے ہیں ان نشانیہ شانیہ دشمن تیرے ہی دشمن کا نسل بھی ختم ہوگا ان کا نام ختم ہو جائے گا ساری دنیا کے نصب مذکر سے میل سے لڑکے سے چلتے ہیں میرے نبی کا نصب اللہ نے لڑکیوں سے چلایا ابھی آپ نے نہیں سنا وہ ہمارا بچہ جو تقریر کر رہا تھا حضرت نانوتوی کا نصب ابو بکر پر لے گیا اور دوسرے صحابی کا دوسرے ہمارے بزرگ کا نصب حضرت عمر پر لے گیا اور علامہ شبیر احمد عثمانی وغیرہ کو حضرت عثمان پر لے گیا اور حضرت علی سے بہت ساروں کا نصب جڑا ہوا ہے تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کا نصب لڑکیوں سے چلا قیامت میں سب کے نصب ختم نبی کا نصب باقی رہے گا تو فرمایا پیغمبر تیرے ہی دشمن کا نصب اور ان کی اولاد ختم ہونے والی ہے ان کا نام ختم ہو جائے گا اور نام کیسے ختم ہوا آج دنیا میں ہزاروں انسان ملیں گے جن کا نام محمد ہوگا دنیا میں ایک بھی نہیں ملے گا جس کا نام آس رکھا گیا ہو یا ابو جہل رکھا گیا ہو یا ابو لہب رکھا گیا ہو یا اتبا رکھا گیا ہو یا شیبہ رکھا گیا ہو یا ولید رکھا گیا ہو ان سب کے نام ختم ہو گئے دشمن ختم ہوئے محمد بھی زندہ ہے محمد کا نام بھی زندہ ہے اسی لیے شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا فرمایا نیک کام کر کے جاؤ گے مرنے کے بعد بھی اللہ زندہ رکھے گا برے کام کر کے جاؤ گے تو زندہ رہنے کے باوجود مردوں میں شمار ہو جاؤ گے اچھے کام کرو کسی کے کام آنے والے کام کرو خیر خاہی کے کام کرو ایزا پہنچانے والے کام نہ کرو تکلیف پہنچانے والے کام نہ کرو ہماری ذات سے نفع پہنچتا ہو تو پہنچاؤ ورنہ خاموش ہو جاؤ لیکن اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ میرے بھائیوں اگر ان باتوں پر ہم عمل کریں گے زندگی کامیاب ہے اس سے ہٹیں گے تو زندگی ناکام ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ اس مدرسے سے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ اس محبت کا بہترین بدلہ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے دنیا میں بھی عطا فرمائے خوب عزت عطا فرمائے دولت سے کاروبار میں برکتوں سے کھیتیوں میں برکتوں سے تعلی آپ کو مالا مال فرمائے میں بہت پرانے زمانے سے آپ سے تعلق ہے میں قریباً سمجھیے اکانوے سے مسلسل یہاں آتا رہتا ہوں اور دلی محبت اور ہمدردی ہے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو کمیٹی نے کام کیا بہت سارا یہ چاروں طرف وال بنائی کچھ کلاسز بھی اوپر بنائے یہ جو اساتذہ کے کوترس تھے وہ کچھ بنے تھے کچھ نہیں بنے تھے ان کو بھی مکمل کیا اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام کیے اللہ ان نوجوانوں کو بیچارے نوجوان ہی تھے یہ جو ابھی کمیٹی تھی اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اور بھی اس میدان میں آئے کام کرے اس کے لیے ہم نے ابھی یہ سوچا ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کچھ اور افراد کو بھی ہم اس کے اندر لیں گے اس کے لیے اور آگے کے ہمارے جو پلان ہیں بہت زیادہ اصرار ہمارے ڈاکٹر اعجاز صاحب اور بہت سارے عبد الرحیم بھائی وغیرہ سب بار بار یہ کہتے ہیں وہ ایک ہاسپٹل ہو ہاسپٹل ہو اور مسلم کے ہاسپٹل کی بہت ضرورت ہے واقعتاً ضرورت ہے اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے میں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں میں مولوی آدمی ہوں کوئی میں کروڑوں پتی تو ہوں نہیں کہ میں کوئی چھاپ خانہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ پیسے چھاپتا رہوں اور بناتا رہوں میں کسی سے کہوں گا اللہ کے بندے جو دینے والے ہوتے ہیں ان کی توجہ کو ادھر لاؤں گا اس لیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے مسلم ہاسپٹل سے خالی پڑا ہوا ہے اور تعصب کا اتنا عالم ہے اس آپ کے علاقے میں کہ ایک ہندو ڈاکٹر کے پاس ہماری مسلم عورت دوا لینے گئی تو اس کو یوں کہا گیا پہلے نکاب نکال دے تو ہم دوا دیں گے ایسے تعصب کے موقع پر ہماری ایک چھوٹی موٹی ہاسپٹل کی ضرورت ہے ہم نے کچھ ارادہ کیا ہے اللہ ہمارے ارادے میں پختگی عطا فرمائے تعالیٰ کچھ ایسے افراد مجھے دے دیں کہ جو نیک کام کرنے والے اپنی گھاری کمائی لگانے والے ہو تاکہ ان کے اصال ثواب کے لیے یا ایک ہاسپٹل تعمیر ہو جائے اور پھر میں نے سوچا ہے کہ میڈیم انگلش اسکول بھی ہو اس لیے کہ اس وقت جو ہے لوگوں کے ذہن پر بھوت سوار ہے میڈیم انگلش کا اور اس کے لیے ہمارے مدرسوں میں بچے نہیں مل رہے اور ملتے بھی ہیں تو کیسے جو کسی کام کا نہ ہو مدرسے کے حوالے اور جو کام کے ہو وہ اسکول میں دیتے ہیں اور جو کام کا یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ یہ کام کا نہیں تھا اس کو کام کا بنا دیا یہ قرآن کا معجزہ ہے ورنہ آپ نے تو ایسا دیا تھا کہ جو گھر میں تمہاری پتا ہی کرتا تھا تم پہ ہاتھ اٹھاتا تھا تم نے ایسا ہمیں بچہ دیا تھا لیکن بہرحال ان اساتذہ نے محنت کی میں ان اساتذہ کرام کا بھی بہت شکر گزار ہوں اب تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے عزیزم مولانا شوقت سلم کے جو یہاں کے ناظم ہیں اور کافی محنت کرتے رہتے ہیں بیچ میں ایک سال جماعت میں چلے گئے تو وہ یہاں نہیں رہے تو میں نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا بائی کار میں نے کہا تمہیں میرے پاس نہیں آنا تھا میں نے بائی کاٹ کر لیا تھا میں نے کہا جاؤ وہاں کام کرو کام کا میدان ہے بہت بڑا میدان ہے صاحب کرام دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ان کی قبریں وہاں بن گئی تو خیر وہ تو ایک سال جماعت میں گئے تھے ان کا جانا بھی چونکہ فارغ ہونے کے بعد باقی تھا تو تعالیٰ شاہ نے وہ سال بھی پورا کروا دیا چلو اس کی برکت بھی اور کچھ ہمیں مل جائے گی تو بہرحال ان اساتذہ کرام کا نازن صاحب کا اور اسی طرح آپ لوگوں کا میں سب کا شکر گزار ہوں ہمارے مفتی صاحب وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں میں تو بہت دور پڑا ہوا ہوں نہیں آ سکتا ہوں پھر مشاغل بھی اتنے ہیں کہ ارادہ کرتا ہوں تو بھی نکل نہیں پاتا ہوں مفتی صاحب بیچارے وقتاً فوقتاً زحمت اٹھا کر یہاں آتے رہتے ہیں اللہ مفتی صاحب کو جزائے خیر گرے گھریلو مسائل کو حل فرما دے اب تعالی روحانی باطنی جسمانی امراض سے مکمل طور پر آپ کو آپ کے گھر والوں کو سب کو صحت شفا عطا فرمائے اور بہت دور سے ہمارے ساتھ گجرات سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں صرف اسی لیے کہ اس مدرسے کو ہم دیکھیں اور وہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں ہے یہ ہمارے حاجی داؤد صاحب ہیں انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں یہاں جو مسجد بنائی کیا نام مسجد مسجد سلمان وہ انہی کی بنائی ہوئی ہے وہ صرف مسجد دیکھنے آئے انہوں نے پیسے دے دیے تھے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ بیل ہونگل کون سے نقشے میں آیا بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت عطا فرمائے ان کے ساتھ جو رفقا ہیں ابراہیم اور دوسرے اسی طرح ہمارے وریتی کے کچھ احباب وریتی ہمارے وہاں ایک گاؤں ہے اس کو پیرس کہتے ہیں لوگ اس لیے کہ وہاں پیرس کے پیسے بہت آتے ہیں تو اس کو پیرس کہتے ہیں بہرحال ہمارے وریتی کے میرے خاص سب ملنے والے ہیں وہ بھی پورا دن صبح چار بجے چلے تھے گاڑی لے کر یہاں تک آئے آپ اطراف سے آئے ہیں وہ بہت دور سے آئے بہت دور سے میں ان کی قدر کرتا ہوں کہ وہ بہت دور سے آئے ان کو وہ مالدار سے مالدار لوگ ہیں آپ انداز لگائیں وہ کوئی غریب نہیں ہے کہ میری روٹی کے بھوکے ہوں گے وہ مالدار سے مالدار لوگ ہیں لیکن وہ اتنے دور سے صرف مدرسے کی نسبت پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے اسی طرح میرے ساتھ ہمارے ایک بال بھائی ہیں یہ کنیدا سے تشریف لائے ہیں اور وہاں ایک مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے مسجد ابو بکر آٹھ ملین آٹھ ملین ڈالر کی مسجد بنائی ہے ان کے ذمہ داروں میں سے ہیں تو وہ بھی ماشاءاللہ میرے ساتھ آ گئے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں اس علاقے کے حالات کو ضرورتوں کو اور پھر جب میں نے ان کو تشکیل کی تو یہ میرے نام سے اعلان کپڑے وپڑے کا کیا میرے نام سے ان کی طرف سے کپڑے انہوں نے چالیس ہزار روپے ابھی کہا کہ ہماری طرف سے چالیس ہزار روپے یہ کپڑوں کے اندر دیے جائیں گے یہ یہ جو ہے نا یہی دیے مجھے کچھ نہیں دیتے ہیں یہ یہی دیے ہیں چلو یہاں دیے تو بھی میں سمجھتا ہوں مجھے ہی دیے اسی طرح ہمارے مولانا عمران صاحب جو میرے عزیز بھی ہیں میرے پیارے ہیں میرے بیٹے ہیں اکثر سفر میں میرے ساتھ رہتے ہیں دعلوم خرور سے پاری بہرحال بہت سارے احباب دور دور سے آئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے آنے کو قبول فرمائے اس مجمع میں لوگ گوا سے بھی آئے ہیں بہت دور سے چار تین گھنٹے کا سفر کر کے آئے ہیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس گرمی کے اندر ہم نے دور سے آنا یہ صرف نسبت قرآن پر آپ آئے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر اسی اعجاز کے ساتھ آپ آئے ہیں اور یقیناً اسی اسی اعجاز قرآن میں آئے آئے ہیں اللہ آپ کی نسلوں میں حفاظ پیدا کرے اللہ آپ کی نسلوں میں دین کے دائی پیدا کرے گی اللہ آپ کی نسلوں میں علماء اور صلاح پیدا کریں گے اور اب تعالی شان ہو اس بستی کی بلاؤں کو وباؤں کو دور فرمائیں اب تعالی اس بستی میں جتنی محبت ہے اس سے زیادہ محبت اس بستی میں اور پیدا فرمائیں اور آپس میں یہ بستی جیسے مل کر رہ رہی ہے اس سے زیادہ آپس میں مل کر رہنے والی بنے عید و آزمن واس جملہ جہاں آمین بات واہ فردا الحمد للہ رب you. بھائی آ جاؤ حافظ ہونے والے بچے آ جاؤ حافظ محمد شاہخنا حافظ شہباز حافظ سمیر ہاسپٹل سمجھ لیجیے حافظ عاصم دل حافظ صاحب پہلا